اللہ ایک مثال دیتا ہے کہ ایک طرف ایک غلام ہے جو کسی کی ملکیت میں ہے اس کو کسی چیز پر کوئی اختیار نہیں اور دوسری طرف وہ شخص ہے جس کو ہم نے اپنے پاس سے عمدہ رزق عطا کیا ہے اور وہ اس میں سے پوشیدہ طور پر بھی اور کھلے بندوں بھی خوب خرچ کرتا ہے کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں ساری تعریفیں اللہ کی ہیں لیکن ان میں سے اکثر لوگ ऐसी साफ बात भी नहीं जानते